حضرت طارق بن اشیم اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جبکہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا اے اللہ کے رسول جب میں اپنے رب سے سوال کروں تو کیسے کروں آپ نے فرمایا اس طرح کہے اللہم اغفر لی ورحمنی وعافنی ورزقنی اے اللہ مجھے بخش دے مجھ پر رحم کر مجھے آفیت دے اور مجھے رزق دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرماتے ہوئے انگوٹھے کے سوا چار انگلیاں اکٹھی کی یعنی چار کا اشارہ کیا اور فرمایا یہ کلمات تیرے لیے تیرے دین اور تیری دنیا کی بھلائیاں سمیٹے ہوئے ہیں سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار آٹھ سو پنتالیس